بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد السلام علیکم سامعین گرامی ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف کے گاؤں کے تشریف میں درس نمبر سات سو ستاسٹھ ابھی تک کے درست کی ہے اور فطح کے درس نمبر چار سو نو شروع ہوا ہے چار سو نو ہاں جی اس میں ہم لوگ اسما الحسنہ میں یہ بحث میں ہیں اسما میں سے مقدس یا حلیم کے لوی تشریح اور توضیع اور علماء اسلام نے جو مختلف مواقع نے انہوں نے اسما الحسنہ کے بارے میں جو قلم فرسائی کی ہے ان کی توضیحات آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس سلسلے میں برسوں جو ہے کتاب لوام البینات میں سے امام فخر الدین راضی کی نے جو توضیع دیا تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچایا تھا اور اس کے علاوہ جو مزید تھوڑا سا توضیحات ابھی بندہ لوگوں اور پہنچا رہا ہوں اس میں ایک تھوڑی توضیع بند آخر کی طرف سے وہ یہ ہے فرماتے ہیں بلا شک و شبہ یا حلیم کے حوالے سے یعنی بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر اپنے گناہ گار بندوں پر جو رہتا ہے ہر طرح کے عقاب دینے پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر جو ہے ہر طرح کی ہر طرح کے عقاب دینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ اسے مہلت دے دیتے تاکہ توبہ کریں اور ہدایت پائیں ورنہ اسے عقاب دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اس ذات انگز کی صفت کی صفت حلم ذات اندس کی جو ہے صفت حلم و صبر کی وجہ سے انہیں عقاب دینے میں تاخیر کرتے کیونکہ اللہ تو عقاب کو عقاب دینے میں یعنی کوئی جلدی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو عقاب دینے میں کوئی جلدی نہیں کیونکہ بندہ اس کی بادشاہت کے حدود سے نکل کر کہیں اور جا نہیں سکتا کہاں جائیں گے بندہ اللہ کے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو جلدی عقاب نہیں دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں توبہ کرے سدھر جائے راستے میں آ جائے تاکہ اسی گناہوں کو بخش جائے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں داخل کریں لیکن اگر وہ ہر طرف سے سدھرتا نہیں ہے اپنی غلط کاریوں پہ اس کو فجور میں غرام رہتا ہے توبہ طائب نہیں کرتا ہے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اس کو راس نہیں آتی ہے علماء انبیاء علیہ السلام کے علیہ السلام کے پر نبی کی مبارک قرآن آتے ہیں اور دو صحباب کی ہاں کسی کی نصیحت بھی اسے راس نہیں آتی ہے اور اپنے میں غرق رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو دنیا میں عذاب دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے جہنم میں ڈالنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ جب اس کا وسیع کائنات میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے بادشاہ نہ ہو تو بندہ ایسی بھاگے بھی تو کہاں بھاگے ہم بھاگے بھی تو کہاں بھاگے نہیں تو اس کا علم بھی ہر چیز پر ہے تھے ہاں جی اس کے علم میں آحا تھا بالکل علم علما خود فرما اس کا علم ہر چیز پر محیط تھے لہٰذا آپ کہیں باغ بھی نہیں سکتے ہیں باغین تو جہاں بھی بھاگیں گے اللہ کے علم میں اللہ کے عطا علمی سے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں اس کے کائنات سے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی گناہ کار کو سزا دینے میں جزا دینے میں اس کو احباب دینے میں اللہ کو کوئی جل کوئی جلد دینے ہیں لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن انسان بد سوچتے ہیں اللہ نے مہلت دے دیا تو سوچتے ہیں بھائی یار تو اللہ اللہ مجھے سزا نہیں دے سکتا ہے یا غلط فہمی کی شکار ہو جاتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے ہاں میرے فلان کام سے راضی سے مجھے عذاب نہیں دیتا ہے ایسا سوچیں جب کہ ایسا نہیں ہوتا میں لہٰذا ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے انسان سے جب بھی کوئی خطا خوش ہو سزا تو جائے بندہ مومن کو چاہیے فوراً توبہ کرے کیونکہ موت کے وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں <coughs> کے آسان نظر آئے نا تو پھر وہاں توبہ ہر کس قبول نہیں ہوتی قرآن فرمایا ولی ستی تو بھیا ان تبت العنا قال ان تبت العنا قرآن کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ذمہ ایسے لوگوں کے اللہ کے ذمہ کوئی توبہ نہیں ہے اللہ پر کوئی لازم نہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے جنہوں نے زندگی بھر گناہوں میں غرق رہا پھر موت کے آثار دیکھا تو دیکھا آگے انجام خراب ہو رہا ہے جہنم کے عذاب عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں توبہ خطاء اللہ ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جس طرح کافروں کے توبہ قبول نہیں ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں لہٰذا بندے ان کو چاہیے کہ ہمیشہ طائب ہوتے رہے مزید اس کی توضیحات آئی فرماتے الحلیم جل جلال کے بارے میں مشائق کے اولا اور اقوال مختلف بزرگوں کی مشائق تصوف و عرفان نے کہا کہ الحلیم وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں سے بہت زیادہ چشم پوشی کرنے والا حلیم کا معنی یہ کیا وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں سے بہت زیادہ چشم پوشی کرنے والا اور ان کے گناہوں کو بہت زیادہ چھپانے اور پردہ ڈالنے والا یہی اللہ تعالیٰ ستار تعالی ہے جی گناہوں کو بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا وکیلا ایک خوش بزرگوں نے یوں کہا ہے وہ ہاں جی اللہ تعالیٰ وہ حلیم وہ ذات جو پہلے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں پھر باش دیتے ہیں حلیم وہ ذات پہلے چھپا دیتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں پھر باش دیتے ہیں وکیل عباس نے یوں کہا ہے اور بعض نے کہا ہے الحلیم وہ یہ سارے نکات کتاب لوام البینات میں یہ صوفیہ کرام کے اقوال لکھا ہے فرماتے ہیں بعض نکال حلیم وہ ذات ہے جو وہ جو محبت کی حفاظت کرتا ہے یعنی جو جو بہترین حد کرتا ہے تو بال نے کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جو بندے کی حفاظت کرتا ہے جو بہترین عہد کرتا ہے یعنی اچھی چیزوں کا عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اور کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بعد نے کہا اللہ کے الحلیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ الحلیم وہ ذات ہے کہ نافرمان کی نافرمانی اسے ہاں جی ہلکی ہلکے پنی کا ہلکا پنی کا شکار نہیں کرتا ہاں جی نافرمانوں فرمانوں کے نہ فرمانے اللہ تعالیٰ خالقہ پانی کا شکار نہیں کرتا اور نہ کسی سرکش کی سرکشی اس سے غصہ دلاتا ہے اللہ کو کوئی غصہ نہیں دلا سکتا ہے ہاں جی ہاں، وہ دیکھتا ہے بندہ کیا کرتا ہے اور بندہ آج سے گزر جائے تو اس کو عذاب دے دیتے ہیں اس کی سنت ہے اللہ اس کو توبہ تو بتائی ہونے کے بہت زیادہ مواقع دیتے ہیں راستے میں آنے کے بہت زیادہ مواقع دیتے ہیں سوچنے کا بہت زیادہ موقع دیتا ہے اگر پھر بھی نہیں سمجھا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دیتے ہیں یا دنیا دنیا میں میں میں نہیں دیتا آخرت تو یہ مختلف سمجھا کرام کے جو ہے اقوال کے سوا نمبر دو سو انتالیس پہ مزید کتاب خصوصیات اسما جو اردو میں لکھی ہوئی اس کی سوا نمبر تین سو بیس پہ فرماتے ہیں الحلیم جل جلال کے بارے میں حلم کے معنی بردباری آہستگی اور عقل کے ہیں اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے کے مطلب یہ کہ غضب اس کی رحمت پر غالب نہیں آئے گا نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کی غضب جو اس کے رحمت پہ غالب نہیں آ سکتا اور اس کے نے خود فرمایا اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے ہاں جی۔ تو کتاب خصوصیت ازما کے صفحہ نمبر تین سو چوبیس اور تین سو پچیس پر الحلیم کی تشریح میں مختلف علماء و علماء کے اقوال نقل کیے ہیں حافظ ابن جریر الحلیم جل ذات جو نرمی کرنے اور اپنے بندوں کو گناہ پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا انہوں نے حلیم کا یہ مانا کیا امام خطابی السنت کے علماء میں سے اور میں سے فرماتے ہیں کہ الحلیم جل جلال وہ ایسا معاف کرنے والا اور نرمی کرنے والا جس کی نرمی کو نہ غصہ ختم کرتا ہے اور کی باتیں اور نہ گناہ گاروں کے گناہ اس کو کم کرتی ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں الحلیم جل جلال وہ ذات پاک ہیں جو اپنے بندوں کو اس حال میں اس حال میں دیکھتا ہے کہ بندے اس کی ذات کا انکار اور اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے ان کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے اور ان پر جلدی نہیں فرماتا ہے اور پھر دوسروں کی نظروں سے ان کی جو ہے کو چھپاتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے کتنا مہربان اللہ شیخ سعدی فرماتا ہے کہ الحلیم جل جلال وہ ذات ہے جو اپنی معلومات پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی زیادتی کرتی ہے کہ مخلوقات کے گناہ اور غلطیاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے گناہوں کے مقابلے میں نرمی کا معاملہ کرتی ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے لیکن ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا ہاں جی موبائل سسٹم میں تو شہزادی جی کے آپ لوگوں کو نکالنا ذکر کر رہا تھا ماتے وہ اللہ تعالیٰ وہ حلیم ذات جو ہے ہاں جی وہ گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ حلیم ہے کیونکہ وہ گناہ فوراً پکڑ نہیں کرتا اس لیے نہیں لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا اس لیے نہیں کہ وہ عاجز ہے بلکہ وہ اپنے حلیم ہونے کی بنا پر معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے اور قدرت ہونے کے باوجود ان کو مہلت دیتا ہے بس اللہ تعالیٰ کو کوئی آزش نہیں کر سکتی ہاں جی۔ اور اسی طرح جو ہے ان کا حلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اعمال سے ناواقف ہے پتہ نہیں کہ ان کیا نہیں بلکہ وہ ہر خیانت کرنے والی آنکھ اور دلوں کی رازوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا و اللہ اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا پورا پتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وقان اللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا علم مالا اور بڑا علم مالا اللہ دیکھتے ہیں دنیا میں بندے کیا کر رہے ہیں سب اس کو حجور میں گناہوں میں غرق ہے سب اس کی نظر کے سامنے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ باغذات چونکہ وہ جاننے والا ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی خود نے فرمایا علیم حلیم نمبر پانچ میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا علم علم والا اور بڑا علم والا وہ اپنے علم کامل سے ہر ایک کی بدگمانیوں اور گستاخانہ خیالات پر بھی مطلع ہے صرف ظاہر عمل نہیں ہے بدگمانیاں جو دل میں ہے دوستانہ حالات خیالات پر بھی مطلع ہے جس کی جب چاہے گرفت کرے لیکن اپنے کمال علم سے فوراً گرفت نہیں کرتا سب کو موقع و مہلت دے رہا ہے اسی طرح اس کا حلم اس لیے نہیں ہے کہ اس کی کوئی حاجت بندوں سے اٹکی ہوئی ہے ہاں جی بلکہ وہ مخلوق سے مستغنا والی مستغنا جو ہے وہ بے نیاز ذات ہے مستقبل بلکہ درج اصل جو ہے وہ درگزر اور معاف کرنے والا اس لیے معاف کرتا ہے ہاں جی اس لیے معاف کرتا ہے امام حلیمی فرماتے ہیں الحلیم جو ہے جل جلال وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر انعامات اور آسائشوں کو نہیں روکتا بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جو انعامات اور آسائش دینے کو نہیں روکتا بلکہ وہ جس طرح ایک فرم بردار کو رزق دیتا ہے اسی طرح نا فرمان کو رزق دیتا ہے اور ان نعمتوں کا نظول مسلسل اپنے گناہ گار بندوں پر بھی کرتا رہتا ہے جس طرح ایک فرم بردار اور متقی پر کرتا رہتا ہے غلامی جو ہے خلاصے بس اس اس مقدس کی معنی کے لحاظ سے کے لحاظ سے یہ ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالی حلیم ہے نہایت بردبار و صبور ہے بندوں سے برابری نہیں کرتا ہے خطا کاروں کو مہلت دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اس کے حلم کا تقاضا ہے بندوں کی نافرمانیاں اور جہالت اللہ کے حلم میں کمی کا باعث نہیں اور نہیں جو ہے اسے غضب دلا سکتے ہیں وہ نہایت بدبان اور صبور و غفر و رحیم ہاں جی اور درگزر کرنے والا ہے ہے حضان گرامی اللہ تعالیٰ جو ایسا مہربان اللہ ہے ہاں جی وہ بندوں کی سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے برابر نہیں کرتا ان کو عذاب نہیں دیتا فوراً نہیں پکڑتا ہم ہاں، بندے کو مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کا مہلت دیتا ہے سوچنے کا موقع دیتا ہے سوچنے والے بیچتے ہیں مختلف طرقوں سے اس کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ بندہ جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اللہ کے حضور میں بخشش مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بخشے لہٰذا جان کرانے ہمیں چاہے کہ عظیم اللہ کو جس کے سامنے ہم سرزرے سے اس کو پہچانے اور اس کی باب معرفت عبادت کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کی معرفت کی توفیق دے اور اللہ کی سچی بندگی کی ہمیں توفیق دے